بنا ومن سيئات آمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا الله لا شريك له له له له له له ولا ولا ولا ولا ولا ولا نذير مثال مثل معين مثير له بل أن سيدنا وسطنا ونبينا بابنا بب ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين في في اليقين محمدا اليقين محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي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 کہوں کہوں تم بات ایرو ابھی میں ہوں اس فکر میں تمہیں کیا اور میں چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسا کلیم ہے تو وہ ہے کہ رتبہ چرا سب سے عظیم ہے خدا بند کریم نے اتنا بڑا کرم فرمایا اتنی بڑی بندہ نوازی فرمائی اس قدر رحمت فرمائی کہ ہماری زندگی میں القدر شب قدر کی رات ہمیں عطا فرمائی رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شب قدر کی رات ختم قرآن کی تقریب شہید مسجد کا مقام یہ ساری چیزیں بابرکت ہیں خداون کے عالم نے انسانیت کو نوازنے کے لیے اس کا بھلا کرنے کے لیے اس کو و بہبود تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقے رائج کروا دیے کبھی جمعے کا دن رکھ دیا کہ مانگ میرے بندے کیا مانگتا ہے کبھی رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما دیا کہ گیارہ مہینے میں جو تو نے گنا کیے ہیں ڈھیر جمع کر دیا اپنے گناہوں کا اتنا بڑا انبار جمع کر دیا کہ زمین و آسمان کے خلا کو پور کر دیا اور میرے بندے ہاں اگر تیرے گنا بہت زیادہ ہے تو میرا کرم کا دریا بھی چھوٹا نہیں تو مانگتا جاؤ میں دیتا جاؤں تو دامن پھیلا میں بھرتا جاؤں تو جھولی پھیلا میں تجھے نواز پاتا حدیث میں میں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی اللہ کے حضور میں امید کے ساتھ جھولی پھیلاتا ہے یقین کے ساتھ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلاتا ہے ارشاد ساتھ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں کہ پھر اس بندے کا ہاتھ یا اس کا دامن خالی لوٹاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے اللہ کے ساتھ بڑی کریم ہے بہت رحیم ہے وہ دینے پر بڑا قاطر ہے ہم مانگنے والے پر کا ہر نبی نے ہر بلی نے ہر غوث کتب ابدال نے اسی سے مانگا اور سب سب کی اسی نے پوری کی آدم علیہ السلام سے لے کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کرام تشریف لائے سب نے خدا بند عالم کے دربار میں گولی کرائی اور اس نے سب کی سنی ہر نبی نے اسی سے مانگا مصیبت آئی پھر بھی مانگا خوشی آئی پھر بھی اسی سے مانگا سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی حضور میں سرکٹے میں رکھ کر تین سو برس تک آنسو بہائے سیدنا نو علیہ السلام سلام نے اللہ کا نام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ساڑھے نو سو سال تک دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام نے چیخا میں مانگا موسا علیہ السلام نے کوہتور مانگا اسماعیل علیہ السلام نے چھری کے نیچے مانگا ایوب علیہ السلاط السلام کا سارا بدن کیڑوں نے کھا لیا مگر پھر بھی دار سے مانگا یوسف علیہ السلات السلام کنویں میں ہے پھر بھی اللہ پاک سے مانگا ہر نبی اپنی اپنی مشکلات میں اپنی پریشانی میں اپنی بے کسی اور اپنی بے پہ رو رو کر کے اللہ میاں کو پکارتا تھا کسی نے مچھلی کے پیٹ میں مانگا کسی نے جھوپڑی میں لیٹ کر مانگا کسی کی زخمی زبان تھی کیڑوں نے کھا کر زبان بھی ختم کر دی مگر پھر بھی اسی سے مانگا کسی نے اس طریقے سے مانگا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات حقیقت ہے ساری ساری رات روتے ہیں ساری ساری رات آنسو بہاتے ہیں حضرت ابو حیرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پہنچا آپ نے نماز کی نیت باندھی ہوئی تھی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں کم سے کم کئی سپاروں کی تلاوت فرمائی تلاوت کرتے کرتے سورت اود آ گئی جس میں پہلی امتوں کی بربادی کا ذکر ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھول گیا ابو ریرا کہتے ہیں اتنے گھبرائے اتنی سانس گھٹنے لگی مجھے یوں معلوم ہونے لگا کہیں آج کالی کملی والے کا آخری وقت نہ آ گیا ہو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رمضان مبارک کا چاند نظر آتے ہی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ پیلا پڑ جایا کرتا تھا ہر رات کو عبادت میں گزارتے سارا دن روز کا اہتمام کر کے روز اتار رہتے صاحب احترام کو جنگ کے موقع پر رخصت بھی تھی اجازت بھی تھی احترام نے پھر بھی روزے کو ڈالا کیا مرتدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی سے رمضان کا ایک روزہ چھوٹ گیا اور پھر اس نے اس ایک روزے کے بدلے میں ساری عمر روزے رکھے اور علی فرماتے ہیں ایک روزہ چھوٹنے کے بعد سو سال تک بھی گرمی کرتی رات دن سکھ درد میں صبر میں ادر میں سو سال تک بھی اگر روزہ رکھتا رہے رمضان مبارک سے ایک روزے کی برکت کو نہیں پہنچ سکتا فرمایا مایا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اللہ پاک نے سب قدر کی عبادت کی توفیق عطا فرما دی لیلت القدر کی توفیق عطا ہو گئی دعا مانگنے میں رات گزار دی اللہ اللہ کرنے میں رات گزار دی تلاوت کرنے میں رات بسر کر دی خدا کے عالم کی حضور میں تصویر تحلیل کرتے کرتے گزار دی سلاتے تصویر پڑھتے پڑھتے گزار دی دوسری پڑھتے پڑھتے گزار دی استغفار کرتے کرتے رات گزار دی اللہ پاک فرماتی ہیں کہ اس نے اتنا زیادہ ثواب کما لیا اتنا زیادہ کما لیا خیر من الف سال ایک رات کے بدلے میں میں اس کو ادر و ثواب تراسی سال چار مہینے کی عبادت کا ثواب دوں گا ایک رات کی عبادت کے بدلے میں تراسی سال چار مہینے کی عبادت سے متعلق ثواب فرمایا بدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جس کی رمضان مبارک کی آخری سب راستے عبادت میں گزر گئی گویا اس نے آٹھ سو تینتیس برس کا زمانہ مکمل عبادت میں گزار دیا اور یہ خد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ پہلی امتوں ہونے سے کسی کو بھی سب قدر عطا نہیں ہوئی کتنے نبی آئے کتنے رسول آئے کتنے پیغمبر آئے کتنے کی اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تقریب لائے کسی امت کو نئی رت القدر آتا نہیں ہوئی کسی امت کو شب قدر کی رات نہیں ملی حضور فرماتے یہ میری امت کے لیے خاص انعام ہے اور یہ انعام ہوا کیسے اس کا سبب کیا بنا علماء اسلام نے یوں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے بیٹھے یوں سوچا کہ پہلی امتوں کے لوگوں کی عمر ہزاروں سال پانچ پانچ سو سال کئی کئی سو سال عمر ہوا کرتی تھی ایک ایک امتی کی اور حضور نے دیکھا کہ میری امت کی عمر سات سال پینسٹھ سال پچاس سال سے زیادہ ہے تو یہ ان امتوں کے مقابلے میں قیامت میں عبادت کے میدان میں شرمندہ ہوں گے میرا امتی ان امتیوں کے مقابلے میں شرمندہ ہو جائے گا کیونکہ عمر کم ہے اگر رات کی عبادت بھی کرے پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا میرے محبوب نہ کر اگر تیری امت کی عمر کم ہے اگر تیری امت کے لوگوں کی عمر کم ہے زندگی کم ہے حیاتی کم ہے آ میں تیری امت کو رنگ دوں ان کو ایک رات ایسی دوں گا تو مریض میں سے زیادہ افسل ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک آدمی ہزار مہینوں تک اللہ کی راہ میں احتیاط کرتا رہا اس کا ذکر کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں خیال آیا میری امت محروم رہ گئی نہ ہزاروں مہینے کی عمر ملے نہ اتنا عبادت کر سکے اللہ نے فرمایا میرے محبوب کم کملا تل میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کروں گا جو تراسی سال چار مہینے کے مقابلے میں ایک رات بن جائے گی ایک مرتبہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا زکری علیہ السلام ایوب علیہ السلام اسکیل علیہ السلام یوشا علیہ السلام السلام یہ اللہ کے پیغمبر ہے انہوں نے اتنی عبادت کی اتنی ریاست کی اتنی محنت کی اسی اسی برس کا چپل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے اسی سال عبادت کی کل آنکھ کی کل جھپکنے کے برابر بھی غفلت لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ آیا میری امت اتنی عبادت کیسے کرے فرمایا میرے نبی گھبرانا اگر کسی کو دس سال کی تک مل گئی تو ان کے لاکھوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو جائے گا اور سب قدر ایسی نام والی رات ہے با پما القدر میں نے اس رات میں قرآن مزید عظمت والی کتاب شان والی کتاب کتاب والی کتاب رقب العل والی کتاب قانون خدا بندی خدا الہی کلام الہی کو نئے محفوظ سے آسمان دنیا پر اسی رات میں اتارا ہے ماتروا للی لت القدر اور آپ کیا جانے آپ کو معلوم بھی ہے وہ للی لت القدر کیا للی لت من کئی شہر چہ کلک ملا اترتے ہیں اس رات کو حدیث میں عطا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا حکم لے کر جبریل امین ایک فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں جاؤ اس رات میں پھیل جاؤ پوری دنیا میں پھیل جاؤ سمندروں میں پھیل جاؤ پہاڑوں میں پھیل جاؤ شہروں میں پھیل جاؤ بستیوں میں چلے جاؤ شہر کے گھر گھر کا چکر لگاؤ جو آپ کی رات میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے جو ذکر خیر کر رہا ہے جو دعائیں مانگ رہا ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے فرمایا او فرشتوں اس رات میں کالی کملی والے کا جو امتی مرد عورت اس رات میں عبادت میں مشغول جاؤ ان کے لیے استفار کرو اور سبری یعنی فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ کی رات میں فکر کرنے والوں کے ساتھ مسافہ کرو ان کی دعاؤں پہ آمین کرو حدیث میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک عرض عظیم سے آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں اور میرے بندے کوئی کی روزی میں کمی ہو آج جھولی پہلا ہے میں خراب کر دوں المن دن اے کوئی روٹی مانگنے والا اس کی روٹی پڑھا دو عالم مستری رنگ اے کوئی گناہوں میں ڈوبا ہوا اے کوئی جس کو کٹور کی دریا میں ڈوبا ہوا اے کوئی گناہوں کے ڈھیر والا اے کوئی پٹامان اے کوئی روٹیا جو آج کرے جو آج ندامت کے آنسو کا ہے تو آپ آج اپنے رب کے سامنے توبہ کرے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے اللہ پاک فرماتے ہیں اور میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے آ تو لینے کے لیے آ جا کوئی ایسا بیمار جس کو ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا ہو جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو جس کو طبیبوں نے لا علاج قرار دے دیا ہو جس کے گھر والے بھی گھبرا چکے ہو جس سے محلہ بھی پریشان ہو چکا ہو اور آج مجھ سے آ میں اس کی بیماری کو دور کر دوں اے کوئی پریشان حال آج مجھ سے مانگی اس کی پریشانی کو دور کر دوں اے کوئی مصیبت آج مجھ سے سوال کرے اس کی مصیبت کو دور کر دوں اللہ باپ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں فرشتوں کی فوج کی فوج کو دنیا میں بھیجتے ہیں اگر امت کا حال دیکھو اس رات میں بھی مانگنے کی آواز بس یقین کی بات ہے فما من قام في ليلة القدر إيمانا فإحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبي تو اس رات میں کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر عبادت کرے یقین کے ساتھ اللہ پاک میرا ایک ایک لفظ سن رہا ہے میرے ایک ایک سانس کو دیکھ رہا ہے میری ایک ایک نیکی کو دیکھ رہا ہے انسان فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں شب قدر کی برکت سے لئی لکھا قدر کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا دے امام الانبیاء کی کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری عمر مبارک میں رمضان المبارک میں احتکاب فرمایا سب قدر کی اطراف کی جستجو میں رہتے تھے ساری ساری رات بیداری میں گزارا کرتے تھے تاکہ سب قدر کی عبادت نصیب ہو جائے اور حاصل ہو جائے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کرام نے شب قدر کے لیے ساری عمر رو رو سے گزار کی کہ کب نصیب ہوگی کب نصیب ہوگی اتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو اس شب قدر کی رات کے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ساری عمر میں کبھی سزا نہیں کم سے کم کم سے کم مغرب کی نماز عشاء کی نماز فجر کی نماز یہ تینوں نمازیں جماعت کی ادا کی جائے تقبیر اولا کے ساتھ ادا کی جائے حضور فرماتے ہیں اس کی رات پھر بھی عبادت میں شمار جاتی ہے ان تمام چیزوں پہ یقین صحابہ رام نے اپنایا اور اس کا عملی نمونہ بن کر بکھرایا ان پر جو اچھی بتائی جو پریشانی آئی صحابہ کرام نے خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو کھیلا اور برداشت کیا ہے ٹکڑے ہو گئے صحابہ اکرام کے سیدھے تو بن گئے مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑا کتنی بھی پریشانی آئی بھوک آئی پریشانی ہیں ہمیں پاس وقت پندرہ پندرہ دن تک جنگ کے موقع پر جہاد کے موقع پر پندرہ پندرہ یوم تک روٹی کا ٹکڑا دیکھنا نصیب نہ ہوا خود سے تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی گھر حالت یہ تھی چوکاتا ہوا کرتا تھا چلنی نہیں تھی چاندنے ہاں والی کوئی چیز نہ تھی اور پیسہ فرماتی ہے میں کوک مار دیتی تھی جو گاڑ اڑ گیا تو چلکا کا نکل گیا باقی چلکا کا اندر پکتا تھا اور میں پکایا کرتی تھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمایا کرتے تھے اور فرماتی ہے کبھی کبھی ایسی حالت بھی آئی تین تین مہینے چولہے میں آگ جلنے کی نوٹ بتلائی اور سے توجہ کرے جو آج اپنے خاندوں کی شکایت کرتی ہے کہ ہمیں خرچہ معقول نہیں ملتا ہمیں ہمیں ہمارا ہمارا مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہمیں صحیح کپڑے نہیں ملتے ہمیں صحیح خرچہ نہیں ملتا آؤ میں تمہیں بتلاؤں امام الانبیاء کی کروانی تم سب مرد عورتوں کی ماں کا خرچہ تو دیکھو ہے مجھے دو مہینے تک ایک کھجور کا دانا اور ایک پانی کا پیالہ ملا کرتا تھا چوبیس گھنٹے پانی بھی رد کے نہیں ایک پانی کا اور کھجور کا ایک دانا اور فرماتی ہے اس کھجور کے گانے کی تب خبر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی وہ بھی نہ ملی تو اس کی بھی قدر ہوئی صحابہ کرام کو حضور نے راشن تقسیم فرمایا ایک کھجور کا دانا تین صحابہ نے تقسیم فرمایا کتنا حصے میں آیا ہوگا وہ تہائی کھجور کا دانا کھا کر صحابہ کرام نے سوارے چلائی کافروں کی کرتے کاٹی اور اپنا کیما بنوا دیا مگر کھٹائی چلا کی کہ ہمیں کھانے کو نہ ملا بچے بھوکے کاٹ گئے خود پیاس سے صحابہ کرام چھوڑنے کی نوبت نہ ایسا درد تھا ان حضرات کے دلوں میں اور کس قدر قدر تھی قرآن کریم کی اور رمضان المبارک کی اور تین و ایمان کی کیا قدر تھی حضرات کے درمیان مدیلا حضرت ہے اگر کبو رہا تعالیٰ وہ بازار میں دوڑے دوڑے پھرتے ہیں چکر لگاتے ہیں اور مدینے والوں چلو مسجد نبی میں حضور کی نات تقسیم ہو رہی ہے جائیداد تقسیم ہو رہی ہے جائیداد بٹ رہی ہے صاحب احترام کالا مسجد نبی میں آئے آ کے بیٹھ گئے کوئی قرآن مجید پڑھ رہا تھا کوئی سن رہا تھا صاحبہ رہ رہا یہاں تو کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی اور لگے تم نہیں جانتے یہ قرآن کریم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے یہی حضور سکتا کا ہے یہی میرا ہے جس قرآن مجید کو آج ہم برکت والی کتاب نہیں جانتے آج عظمت والی کتاب نہیں جانتے جس میں خیر و برکت نہیں مانتے جس پر عمل کر کے نجات دہندہ نہیں سمجھتے جس کو آخرت کے لیے کافی نہیں جانتے فرمایا یہ وہ کتاب ہے کتاب مبارک لال یہ وہ کتاب ہے جس سے تابے داری کرنے والے مستقی بنے اور انہیں کو اللہ کی رحمت کی چادر نے ڈھانپ لیا تمام ہے کرام رمضان مبارک کا سے انتظار کیا کرتے تھے صحابہ کہتے تھے بارہ مہینے رمضان بن جاتا ہر وقت کی تمنا تھی صحابہ کرام کی کہ موت آئے تو آگے سے آئے روزے سے ہو ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان حضر برپا ہوگا دنیا مصیبت میں ڈوبی ہوئی ہوگی کوئی اپنے پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا کوئی ناک تک ڈوبا ہوا کوئی ناک تک ڈوبا ہوا اور حالت یہ ہوگی یا اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة او لوگوں انسانوں او آدمیوں اپنے پروتگار سے جو زمین میں تشار مٹا دیتا ہے جو قیامت کی ایسی ہو اس کو بڑی لا کے تمہارے سامنے کھڑی کر دے بات و کرو کل بات ہم کرم نا سارا سکھارا بلا سما کر ماں اپنے شیر خار بچے کو دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی ایسا خوفناک بن کر ایسی ہوش کو گھڑی ایسی سواری ہوگی ماں باپ اور آپ کے لیے اور نہیں بیوی خامد کے لیے خامد اپنی بیوی کا نہیں کوئی خیر کسی کے کام نہیں آئے گی آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سلام جیسے کیسے پر گھبرا کے فرمائیں گے لا کا کہہ رہا تھا اور میرے بابو میں اپنی اپنی بات کے سوا کسی کا سوال نہیں کرتا اس میں کچھ لوگ اچھا پہ بیٹھے ہوئے عظیم کے نیچے کھانا کھا رہے ہوں گے لوگ کہیں گے راہل عالمین یہ کون لوگ ہے یہ کون کچھ نصیب ہے جو مصیبت کی گھڑی میں آج اتنی موج کر رہی ہے کھانا کھا رہے ہیں کھائے میں بیٹھے ہیں جواب ملے گا تم یہ روزے رکھا کرتے تھے تم مکر کیا کرتے تھے یہ رات کو تراوی پڑا کرتے تھے تم فلم دیکھا کرتے تھے یہ قرآن پڑا کرتے تھے تم گیت گایا کرتے تھے ان کے دلوں میں میں بسا کرتا تھا تمہارے دلوں میں کنگڑیاں بسا کرتی تھی بات مدنی کریم صلی اللہ وسلم نے کچھ لوگ پڑوں والے گھوڑوں سے سوار ہو کر میدان حجر میں اڑتے پھریں گے لوگ کہیں گے العالمین یہ کون خوش نصیب ہے جواب ملے گا یہ وہ ہے میرے نام پر میرے حکم پر بھوکے پیا کے رہا کرتے تھے پیٹ میں آگ لگ جایا کرتی تھی منہ میں پانی لے کر گلے کو گھوٹ کر بیٹھ جاتے تھے کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے نے میرے نام پر رمضان کے روزے رکھے میرے احکام کی پابندی کی تم نے میرے احکام کو ٹھکرایا تم نے میرے رمضان کو ٹھکرایا تم نے میرے قرآن کی بے قدری جس رات میں قرآن اترا وہ رات بھر کے بن گئی جس مہینے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکت والا بن گیا جس ذات پہ قرآن مجید اترا وہ ذات ساری کائنات کی سردار بن گئی جو قرآن مجید فرشتہ لے کر آیا وہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا ارے جس سینے میں قرآن آ جائے جس کو قرآن کریم سے کی توفیق ہو جائے خدا کی قسم وہ بھی سردار بن جائے گا حضور فرماتے ہیں قیامت کے اس گھبراہٹ والے منظر میں کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے سوال ہوگا یاد نہ یہ کون ہے جواب ملے گا یہ کٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن کرتے تھے آج میں خدا نے قرآن کا حاضر کیا ہے اپنے کلام کی عظمت کا حاضر کیا ہے اس کے ادب کا بدلا ان کو دیا ایک حدیث میں ہے کہ چلنا باپ میں آواز دے لگانے میں بھی آواز لگے گی اور روزہ رکھنے آ جاؤ قرآن مزید پڑھنے والے آ جاؤ تلاوت کرنے والے آ جاؤ اکرام کرنے والے آ جاؤ تمام کو بلا کر ارد کے نیچے بٹھا دیا جائے گا اور ارد کے نیچے سے ایک ہوا اٹھے گی جو لوگوں کے دماغ کو ٹکرائے گی سب کو ٹھیک آئے گی سب الحمد للہ کہیں گے اس کے بعد اللہ پاک اپنا نصیب کرا دیں گے اتنی لذت آئے گی خدا کے دیدار میں اتنی راوت آئے گی اتنا قید ملے گا اتنا سرور ملے گا اتنا مزہ آئے گا لوگ کہیں گے یا اللہ جنت ہور و غلمان لہرے محلات سونے چاندی کے مکان تو کچھ بھی نہیں اصل دولت تو یہ ہے کہ تیرے دیدار میں مزہ مزا کر رہا تھا اس رات کو اپنے لیے غنیمت چاہو پچھلے سال اس رات میں لاکھوں آدمی زمین پہ تھے لاکھوں آتی دنیا میں اس رات میں بجائے اللہ کے مانگنے کے چوڑیوں کی فکر میں پھرتی تھی جوتے کے لیے روٹی پڑی تھی کپڑوں کی دنڈک میں پڑی ہوئی تھی سال کے درمیان میں موت آ گئی موت کے چھٹکے نے تباہ برباد کر دیا پچھلے سال سب قدر کی رات میں کئی نوجوان درسیوں کے پاس بیٹھے رہے کئی نوجوان فلموں میں جاتے رہے کئی نوجوانوں نے گلاحوں میں گزار دی کئی نوجوانوں نے قدر نہ کی سال بھر میں موت کی ترقی آئی موت کے گٹے میں تباہ کر دیا آج خبروں میں پڑے ہیں تو آپ لوگ جتنے بیٹھے ہیں نہ معلوم آئندہ سال کی یہ رات ہم کو پھر ہم کو ہم میں سے کس کس کو زمین کے اوپر آئے گی اور کس کو زمین کے اندر آئے اللہ کی رات کس کیا جانتی ہے اور کس کو نہیں اور یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم میں سے کس کی موت آئے گی ایمان کے ساتھ خاتمہ ہوگا یا کفر سے موت آئے گی یہ بھی کوئی نہیں جانتا شرک کرتے موت آئے گی اللہ کی توحید کی پریکٹس کرتے موت آئے گی یہ بھی کوئی نہیں جانتا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عمل کرتے کرتے موت آئے گی یا پھر جات میں پھنسے پھنسے موت آ جائے گی وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت اپنی زندگی کو بڑھا کے رکھتے تھے اپنے نام آمار کو سدھار کر رکھتے تھے وہ صحابہ اتنے رویا کرتے تھے سیدنا عثمان بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخ سے آنکھوں نے نالیاں بنا لی تھی رویا کرتے تھے سیدنا عثمان اور تم کیا قرآن پڑھے گا تم کتنے قرآن پڑھو گے تم کتنی تلاوت کرو گے ہاں میں تمہیں بتلاؤں سیدنا عثمان بن رین ایک رات میں اور ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھا کرتے تھے ایک رات میں اور ایک رکاپ میں ہزار قرآن ختم کروایا اور قبرستان میں کھڑے ہو کر حضرت عثمان عثمان رویا کرتے تھے کسی نے پوچھا کیا بات ہے اشارہ کر کے ان لاکھوں میں مٹی کے ڈھیر کے نیچے آئے بغیر اس اندھیری کوچڑی نے مجھے رلا دیا اس تلہائی نے مجھے رلا دیا اس خلوت نے مجھے رلا دیا کوئی ساتھ نہ ہوگا میں اکیلا جاؤں گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نو کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئی آنکھیں چلی گئی روتے روتے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رویا کرتے تھے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بعد وقت کبا حضور کی آنکھوں سے زمین کل ہو جاتی تھی نبی ساری ساری رات رو رو کر کے مانگے امتی کبھی نہیں روتا اور رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکل کیوں بنا دے ایک ایک نبی نے اللہ پاک سے رو رو کر کے مانگا سیدنا یوب علیہ السلام السلام ہے کتنی مدت گزر گئی کیڑوں نے کھا لیا کھال ختم ہو گئی گوشت ختم کر دیا اللہ پاک کا ہمر یوب علیہ السلام نے اللہ کے دروازے کٹ کھٹایا ربی ائیں ارحم الراحمین اور میرے پروتی بار کون ہے تیرے سوا میری مشکلوں کو آسان کرنے والا علیہ السلاط السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ میاں سے مانگا علیہ السلاط السلام نے کنویں میں اللہ میاں سے مانگا آج ہم تو جب مانگے جب ہمارے یہاں کسی بات کی کمی ہو کپڑے بٹیرے اولاد کافی ہے کاروبار بھی اللہ نے دیا ہوا ہم کیوں مانگے کوئی ضرورت باقی ہو تو طلب کرے ہماری ساری ضرورتیں تو پوری ہوگی مگر تجھے معلوم نہیں اصل ضرورت باقی ہے اگر کوٹھی سے جنازہ نکلا اور ایمان کی رسی نہ ملی تو ہے اسی زندگی پہ جنازہ بنگلے سے نکلا مگر ایمان کی رسی نہیں اس کام کی وہ زندگی ساری عمر اکثر ہی میں دی ساری عمر دولت مندی میں گزر گئی ساری عمر مخیر پلے میں گزر گئی امیر قبیر ماحول میں زندگی گزاری اگر ایمان نہ ملا تو تباہ برباد ہو گئی صحابہ اکرام میں سے ایک ایک صحابی کو لے کتنا ایمان کتنا یقین کس قدر پختگی کس قدر حق میں سمیم تھا صحابہ اکرام کے پلے نبی کی نگاہ نبوت نے ان کو اتنا اونچا کر دیا تھا اتنا لمبا کر دیا تھا ان کا مقام کہ آج خدا کی قسم صحابہ اکرام سے جب موت آئی تو ان کو غسل فرشتوں نے دیے ان کو کفن فرشتوں نے دیے ان کے جناب فرشتوں نے پڑے ان کی میت کو اٹھا کر آسمان کی طرف فرشتوں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی بس یہ کہنے کہنے کے لیے باقی بات رہ گئی ہے ہمارے لیے عمل تو بڑا مشکل ہے آج ہم کی شادی ہوئی اور آج رات کو اعلان ہو گیا اللہ نکلو اللہ کے راہ میں اسلام کو پکارا کرا کپڑے لگا چاہیے سبھی اللہ آؤ میں بات اگر تعالیٰ نے یہ نہ سوچا میری تازی تازی جاتی ہے آج تو میرا گھر بتا ہے آج تو میں اور میری اٹھے میں کوئی اور چلا جائے گا میں پھر دیکھ لوں گا یہ ایک دم اٹھ کھڑے ہو گئے اور اپنی بیوی کے چہرے پر نظریں جما دی بیوی نے دیکھ لیا یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں فرمانے لگی کچھ کہنا چاہتے ہو مگر کہتے نہیں میں بکرا ہوں تم جانا چاہتے ہو اگر چانسلا فرمانے لگے بالکل وہ بھی صاحب ہے ایمان والی عورت ہے کہنے ہم انترا چلے جاؤ میں گانے کے میں پہنچ جاؤں اور یاد رکھنا واپس آنے کی کوشش نہ کرنا کیوں کیا بات ہے تمہارا دل نہیں ملا تمہاری طبیعت نہ ملی تمہارا مزاج نہ ملا ایک دوسرے کو پیار نہ ملا کیا بات ہے ہمارے لگی نہیں نہیں بات کچھ اور ہے انترا جا کر شہید ہو جائیں گے کل قیامت کا میدان ہوگا اللہ پاک مجھے کھڑی کر کے پوچھے گا اندرا کی بیوی دنیا سے لائی میں رخ کروں گی لاجی اور تو کچھ نہیں دنیا میں لوگ مجھے ایک رات سے شہید کی سیوا کہہ کر بلایا کرتے تھے دنیا دنیا اس طریقے پر کامیاب تھی انہوں نے کر کے دکھلا سوچنے کا ان کے اندر دنیا کے لیے مادہ ہی نہ تھا چنڈی گڑھ موک ہے چھ لاکھ کافی طرح آیا مسلمانوں چھ لاکھ کافی ہتھیاروں کی کمی نہیں ریفل کی کمی نہیں اصلے کی کمی نہیں کافر اکٹھے ہوئے سارا اکٹھے ہوئے چھوٹے بڑے اکٹھے ہوئے صحاب رام کے خلاف اور محمد اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی ساری طاقت کو کے رکھے مدینے میں خبر پہنچی ابو بیدا بن جرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان کیا کیا مشورہ کرنا صحابہ حضرت خالد رضی تعالیٰ عنہ سے پوچھا تمہاری ہے پر میرے چھ لاکھ کے مقابلے میں تیس آدمی میں کافی ہے اور ملتان والوں کا ایمان دیکھو جن کو تم گالیاں دیا کرتے ہو یا سنا کرتے ہو چھ لاکھ کے مقابلے میں تیس مسلمان حضرت خالد لے کے چلتے اور پھر یہ بھی نہیں کہ ان کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہو ابو بیٹا کہتے ہیں مہم بڑی سخت ہے موقع بڑا سخت ہے اس لیے میں خود نام نہیں لیتا لوگ اپنے نام کو خود پیش کرے یوں لکھا لکھتا ہوں سارا مدینہ کھڑا ہوگا میں بھی جاؤں گا میں بھی جاؤں گا تمام صحابہ تیار ہو گئے اور بلکہ عورتیں لڑکی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کے لائی اگر رکھ لو تو تکلیف لائی باپو بکر تیرا کرانا کتنا اونچا ہے تیرے گھر کا کتنا اونچا مقام ہے اپنا فلتا تابو بکر اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر لائی اور کہنے لگے آبو بیٹا میرے بھائی کو منظور کرنا پڑے گا اور اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر کے لائی اسے نہیں پٹانا پڑے سفیان جو مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا تیرے ایمان کی میں دیتا ہوں لیکن تیس میں سات آدمی ساتھ دیں چھ لاکھ کے مقابلے میں آٹھ آدمی لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام چلے ہیں جن کا ایمان قرآن پہ تھا جن کا یقین اللہ کے قرآن پہ تھا جن کا سارا قرآن تھا جن کا دیور قرآن تھا جن کا ہتھیار قرآن تھا جن کا ایمان قرآن تھا جن کا اطلاع قرآن تھا جن کا ریشن قرآن تھا جن کا اور نہ خدا کا قرآن آج ہمارے یہاں قرآن مجید کی برکت ہم بھی مانتے ہیں لیکن کب مرنے کے بعد جب تک کوئی مرے تو نہیں ہمارے گھر میں قرآن کا داخلہ جب مر جائے گا پھر بنا ہو اور قرآن پڑھے فلانا مر گیا فلانی مر گئی یہ قرآن پڑھو مرنے سے پہلے نہیں پڑھتا کیا بات ہے میں قرآن مجید پرانے پہ لگامت آنسو بائے حضور فرماتے ہیں پران عالم اس رات میں اس کو ایسا بنا دیتے ہیں گویا کبھی کلا کیا ہی نہیں کی ہے اور یہ تو اللہ کا تم سے کام ہے پچھلی امتوں کے حالات کو دیکھو ادھر گنا کیا نہیں ادھر شکل بدل شکلیں بدل جاتی تھی گنا کرنے سے قوم کی قوم کی شکل بدل جاتی تھی شام کو آدمی سوتے تھے صبح کو ہنجیل ملتے تھے شام کو آدمی سوتے تھے صبح کو بندر ملتے تھے شام کو آدمی سوتے تھے صبح کو کتے ہو جاتے تھے تذکرہ کام کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور نے دعا مانگی رو رو کر کتنے سال دعا مانگی یا اللہ میری امت کی شکل نہ بنے میرے نبی نے تو ساری ساری رات دعا مانگی کہ یا اللہ میرے امتی کی شکل نہ بدلی اور تو شکل بدلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے تم کہو گے کوئی بھی نہیں بدلتے یہ چھوکرے جو ترسی پاؤڈر ملتے ہیں یہ اپنی شکل بدلتے ہیں عورتوں والی شکل بناتے ہیں کیا لالت ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا کی سنت ہے داری قیامت میں آدم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے نو علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے ابراہیم علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے اسماعیل علیہ السلام تم سے منہ پھیریں گے یوسف علیہ السلام علیہ السلام ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی تاری کٹوانے منوانے والے سے ناراضگی کا اظہار فرمائیں گے سمے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک جگہ آتا ہے جو شکل بدلے گا یہ اونٹیوں کی شکل بنائے گا حضور فرماتے ہیں میرے اور پانی نہیں ملے گا ہزار صحابہ کرام کی سنت سیدنا حسن حسین کی سنت علی مرتدہ کی سنت سارے اماموں ولیوں خطبوں ابدانوں کی سنت سارے اولیاء کرام کی سنت اس میں کیا فائدہ ہے میرا خیال تو یوں ہے کہ عورتوں سے ڈر کے زیادہ ملواتے ہیں لوگ داری عورتوں سے ڈرتے ہیں لوگوں نے داری بھی ساری عمر ملوا لی مگر عورتیں پھر بھی سر چڑی رہی پھر بھی دب کے ڈر ہا کیا ایک ایک سنت سے صحابہ مر مٹا کرتے تھے جان دے دیا کرتے ایک مرتبہ بات سامنے آ جائے صحیح کبھی گھبرائے صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نادار ہے میں آیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جی اور میرا صحابی تو اکیلا نظر آتا ہر وقت تیری شادی نہیں ہوئی یا رسول اللہ میں غریب ہوں لادار ہوں مفلس ہوں مسکین ہوں میری شادی کون کرے فرمایا تھا بلا صحابی کو جا کر کے میری طرف سے پیغام دے اس کے پاس لڑکی موجود ہے صحابی دوڑا دوڑا گیا اور جا کے پیغام دیا صحابی نے منظور کر لیا اگر صحابی دوڑے دوڑے آئے یا رسول اللہ میرا پیغام منظور ہو گیا میرا بھی گھر بسے گا میرا بھی گھر آباد ہوگا میری بھی جھوک بسے گی اور میں اب کیا کروں فرمایا تھا سے تین سو پھر قرض لے لے تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے حضور سامنے جہاں بھی بلے وہاں بھی بلے ہر مقام پہ میں تمہارا ساتھ صاحب نے خرچ لیا برتن خریدے کپڑا بلیا جھوپڑی کا سامان تیار کیا بڑا خوش ہے مدینے کی گلیوں میں چکر لگا رہا ہے میرا بھی گھر بسے گا میری بھی شادی ہو جائے گی میں بھی گھر والا بنوں گا میرے بھی بال بچے بنیں گے لیکن آواز آئی اور کلمہ پڑھنے والوں اور ایمانداروں آؤ میدان میں کفر نے اسلام کو للکارا ہے اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں ہاں مجھے حکم دے کیا کروں لیکن پوچھنے نہیں جاتا اور لوگوں اس کا بھی پوچھنے نہیں دیا کرتا ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف چلا جاتا ہے صحافی نے برتن واپس کر دیے زیور واپس کر دیا کپڑا واپس کر دیا چوپڑی کا سامان واپس کر دیا اور میدانے سے آگ میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا پوچھا تک نہیں حضور میدان سے آگ میں تقریب لائے یاد آ میرا غلام تو شادی میں مصروف ہوگا کسی نے بتلایا نہیں نہیں اگلی نے تب میں تب سے آگے کھڑا ہو کے کو للکارا ہے اب اس صحابی کو چاہیے تھا کہ وہ حضور کی خدمت میں جاتا میں اب شادی کروں یا جہاد میں جاؤں آپ ہاں، مجھے حکم دے کیا کروں لیکن پوچھنے نہیں جاتا اور لوگوں اس کا بھی پوچھنے نہیں دیا کرتا ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی محبت میں محبوب کی طرف چلا جاتا ہے نے برتن واپس کر دیے زیور واپس کر دیا کپڑا واپس کر دیا ٹوپڑی کا سامان واپس کر دیا اور میدان سے میں گھوڑا تلوار لے کر کے چلا گیا حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا پوچھا تک نہیں حضور میدان جہاد میں تشریف لائے یاد آ میرا غلام تو چاچی میں مصروف ہوگا کسی نے بتلایا نہیں نہیں اگلی سب میں سب سے آگے کھڑا ہو کے لڑائے اب پیچھے قریب زخم کھائے بالکل میدان پیا ہاتھ میں آپری بات ہے فرمایا جلدی کرو میرے دیوانے کو میرے پاس اٹھا کے لے آؤ رحمت والی گود میں صحابی کا سر رکھ لیا ہاں بدن سکا ہوا ہے لہو کہہ رہا ہے مگر کتنا خوش نصیب ہے آخری وقت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے کوئی کو دیکھتا ہوا مرے گا کثیر بچوں کو دیکھ کر کے تڑپتا ہوا مرے گا کوئی پانی میں ڈوب کے مرے گا کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا کوئی ہاتھ فیل ہونے سے مرے گا یہ کتنا خوش نصیب ہے رحمت للعالمین کی گود میں کم توڑ رہا ہے صحابی مسکرانے لگا سارے کو سبحان اللہ کیا کچھ نصیب ہوگا وہ آدمی جو مسکرا کر کے جان دے رہا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریا ہے کرم جو اس رہا فرمایا خوش تب رب کعبہ اور نوجوان رب کعبہ کی قسم تو بڑا کامیاب ہے شادی نہ ہوئی دل کی تمنا دل میں رہی آر تو باقی رہی حضرت نہ نکل سکی ایک ہی کام بنتا ہے یا یہاں سے آخرتیں نکال لو یا وہاں کی دولت اکٹھی کر لو اور رات میں موجود ہے صحابی کا جب دم نکلنے لگا اچھل کر پلٹ کر بدنی علیہ وسلم کے قدموں میں رخار رکھ دیا حضور کے قدموں میں جان دے شہید ہو گیا مدینے پاک میں آرام ہو گیا بلا صحابی کا جنازہ وہ کتنا خوش نصیب جنازہ ہوگا جس جنازے کے ساتھ حضور ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں وہ کتنا بابرکت جنازہ ہوگا کس جنازے سے ہمارا شہن سارے کائنات ہو صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر کسی جنازے کے ساتھ دو افسر ہو جائیں تو اخباروں میں بہت آتا ہے وہ بڑا خوش نصیب نکلا افسر خاص کا جنازے سے بڑا صاحب نصیب نکلا قدر نے جنازے کو کم دیا بڑا خوش نصیب نکلا پرانے وزیر نے جنازے کو کندھا دیا اور اس جنازے کو کیا کہو گے اس جنازے کو کندھا امام الانبیاء نے کہا جنت کا کیا کہنا اس جنت کا وہ جنازہ نہیں وہ جنت کا ایک مقام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک منصب بخشا ہے ایک مرتبہ کا کیا ہے صحابی نے زخم کھائے ہیں اسی کے قریب زخم تھے تیروں اور تلوار اور اپنے دل کی حسرتیں دنیا میں مٹا دی جہاں چھوڑ دی ارمان نہ نکل سکے نہ پوری ہو سکے آج ہمارا حال دیکھ لو لباس عیسائیوں کا محبت حضور کی شکل یہودیوں کی عشق حضور کا عقیدے اور عقائد ہندوؤں والے اور محبت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس سے ہوتی ہے اس کی ہر آباد کا مانتا کرتا ہے قربان ہو جاتا ہے آج تک ہم سے کوئی نہیں پوچھتا کسی نے نہیں پوچھا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرتا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا آج تک کسی نے نہیں پوچھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا مبارک کیسا ہوا کرتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی کس طرح پر نوش فرمایا کرتے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پر آرام فرمایا کرتے تھے گھر میں برتن سارے انگریزی کھانا پینا انگریزی اب تو بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازیوں کے یا شادیوں میں کھڑا ہو کے کھانے کا دستور ہو گیا آج ایک آدمی مجھ سے مشورہ کر رہا تھا کہ میں نے افطار پارٹی دینی ہے میز سے بیٹھنے کا انتظام کروں یا کھڑا ہو کے کھانے کا انتظام کروں افطار کی دعوت دینی ہے اسٹار پارٹی میں نے کہا لوگوں نے میزوں پہ بٹھا کے بھی اسٹار پارٹی دینی اور کھڑا کر کے بھی دے لی میرا خیال یہ ہے کہ تو روزے داروں کے ہاتھ میں سموسے پکڑا کر ایک ایک چابک کو مار دے بگاتا پھر ان کو تاکہ نئے طریقے کی تار پارٹی کھڑا ہو کر کے لوگوں نے کھا لیا بیٹھ کے کھا لیا شادی نکھار سنت کا نام خوشی دی اللہ نے اور نبی کی سنت کو اس طرح سے مٹانا ٹھکرانا سارے سفر ہوا پڑا ہے اولاد کو قرآن مزید پڑھانے کے لیے سکھانے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں مسلمانوں کی سب اولاد اسکول کالج میں داخل ہے افسر کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑتی بڑے بڑے آرتیوں کی اولاد قرآن کریم نہیں پڑتی ذمہ داروں کی اولاد قرآن مزید نہیں پڑتی قرآن نہیں پڑتی شیخوں کی اولاد قرآن نہیں پڑتی ملکوں کی اولاد قرآن مزید نہیں پڑتی پھر میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جب قرآن مجید نو باللہ اللہ باللہ اتنی گھٹیا کتاب ہے مرنے کے بعد اس کا ثواب کیسے جاتا ہے اللہ نے دس لڑکے دیے تو ایک کو بھی تو قرآن نہیں پڑھایا سارے سارے انگریز کے ٹکر پہ تمام کے تمام کو انگریزی پڑھا اور انگریزی پڑھنے والوں کا حال تمہارے سامنے ہے ان کاغذوں میں سے کتنے ابدال پیدا ہو رہے ہیں کتنے کتب پیدا ہو رہے ہیں کتنے ولی پیدا ہو رہے ہیں تمہارے سامنے ہیں یہ سارے پہلے تو اب پر رہتے ہیں خوب الٹے چڑے کی کھال اتارتے ہیں جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تو کوئی پیر بن کے بیٹھ جاتا ہے کہ ملنگ بن کے بیٹھ جاتا ہے ریٹائر ہونے کے بعد ڈیوٹی پہ ہوتے ہوئے کوئی پیر نہیں بنتا کیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا حال کچھ اور ہے انہوں نے جیسے سنت کے مطابق سنا اسی پر زندگی گزار دی خدا کی قسم درختوں کے پتے چبانے پڑے تو چبائے اور مصیبتیں اٹھانی پڑی تو اٹھائی سمندروں میں چھلانگ لگانی پڑی تو لگا دی آگ میں کودنا پڑا تو کود پڑے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے کھا گئے اب کے رمضان مبارک میں صدر نے جو قانون نافذ کیا کتنے لوگ تو گاڑی زبردستی روزے رکھوانا ہے زبردستی روزے رکھوا رہا ہے تمہیں رکھوائے تو تمہارے پاؤں پکڑے تمہارے پکڑے مسلمان فرنگی چھوڑ دے یا کرم ہو جا یا طرح پر لوگ ہو یا سنگ ہو جا ایک کام کرنا یا اعلان کر میں کرار ہوں اور یا پھر حضور یا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختلف غلام ہے روزہ رکھتے جو چل رہا ہے چائے بن رہی ہے اور بیٹھا دسموں پہ ہاتھ پھیر کر سبحان اللہ وہ کیا میرے سے زیادہ حضور کی محبت کسی کو نہیں ہے روزے میں محبت کا دعویٰ ہے روزے میں اور محبت کا دعوے دار ہے روزوں میں رشوت لے رہا اور محبت کا دعوے دار ہے روزوں میں ملاوٹ کر رہا ہے اور محبت کا دعوے دار ہے روزوں میں جھوٹ بولتا ہے بکتا ہے دوا بھی دیتا ہے اور پھر بھی اپنے آپ کو محبت کا دعوے دار بناتا ہے تو فرمایا خیر من آ تو بات کر رہا تھا صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرا اللہ پاک مجھے اور آپ کو بھی مدینے کا دفن نصیب فرمایا جنت البقی کا دفن نصیب ہو جائے جہاں پہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ حلیمہ موجود ہے جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ وسلم کا دس ہزار جن حال سویا ہوا ہے مدنی کریم صلاحی بیلوم سیدا رو گئی سیدا بلسم سید جگہ فاطمہ چینج ہوئی ہے جہاں پر متحرات آرام فرما ہے جہاں پر حضور کی خوبیاں آرام فرما ہے وہاں کا دفن نصیب ہو جائے تو چاہے قسمت بہت بڑی دولت ہے جنت کا دفن ملتا جائے صحابی کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا ہے حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مجھے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدم مبارک بتا رہے جیسے کانٹوں سے بچا کر چلا کرتے ہیں اس طرح آپ اپنی ایڑیاں اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں سوال کر دیا یار اینٹ نہیں رولا نہیں پتھر نہیں آپ کسی سے قدم مبارک بتا رہے ہو فرمایا مایا ما اور جو میں دیکھو تم نہیں دیکھ سکتے اس صحابی نے دنیا کی ہر تمنا کو مٹا دیا میرے عشق میں جان دے دی میری میرے دین پہ جان دے دی میرے لائے ہوئے اسلام پہ جان دے دی آج اس کا دروازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے چار ہزار فرشتہ آیا ہوا ہے چار ہزار فرشتہ جنابے کے لیے آئے تو یہ وہ لوگ تھے سلام ملا اکتور آج کی رات وہ رات ہے جس میں جنت میں درخت لگائے گئے یہ وہ رات ہے جس میں فرشتوں کو پیدا کیا گیا یہ وہ رات ہے جس میں آسم السلام کا مادہ جمع کیا گیا یہ وہ رات ہے جس میں جنت کو سجایا گیا یہ وہ رات ہے جس رات میں قرآن مجید آسمان دنیا پہ یکدم نازل ہوا یہ وہ رات ہے جس رات میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ بلایا گیا یہ وہ رات ہے جس رات میں بڑی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی یہ وہ رات ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم سے آسمان دنیا پہ تکلیف لائے تمہیں معلوم نہیں کہ آج کی رات کن برکتوں کی حامل ہے اور یہ کس قدر خوش نصیبی کی رات ہے گھر گھر میں فرشتہ گھر گھر میں رحمت گھر گھر میں خوش بختی گھر گھر میں سعادت مندی پھیلی ہوئی ہے پوری کائنات انسانی کے اندر آج فرشتے چکر لگا ہے وہ آتا ہے کہ جبریل امین بیت اللہ پہ جھنڈا گاڑ دیتے ہیں اور ہیں چاروں طرف پھیل جاؤ اور امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ آمین کہو آج اپنے ماں باپ کے لیے مانگنے کی رات ہے اپنے عزیز و اقربا کی بخشش مانگنے کے لیے مانگنے کی رات ہے اپنے دکھ دردوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے مانگنے کی رات ہے بإذن ربهم من كل أمر سلام ساری رات اللہ پاک سلام کی برساتے ہیں سلام کی بھیجتے ہیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا یوں لکھا علماء نے کہ یہ سراپا سلام کی سلام کی ہے اس رات میں کوئی تھر نہیں کوئی فساد نہیں یہ حتہ مطلع فجر صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برس اس رات میں چار آدمیوں کے علاوہ ہر ایک کی اللہ فرماتے ہیں نجات فرماتے ہیں چار آدمیوں کی اس رات میں بھی نجات نہیں چار آدمیوں کی اس رحمتوں بھری رات میں بھی بکری وہ آدمی جو دنیاوی معاملات کی وجہ سے آپس میں لڑتے ہوں اور وہ کینا لیے بیٹھے ہوں انہوں نے میل جول ختم کر رکھا ہو چین کا کوئی معاملہ نہ ہو دنیا کے معاملے کی وجہ ان کی بخش کس رات میں بھی نہیں اور وہ آدمی جو شرک کی لالت میں گرفتار ہے جو اللہ و مطالعہ کی توحید کو چھوڑ کر خدا کی ویدانیت کو چھوڑ کر اللہ کی ساتھ میں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے مجرف کی نجات قدر میں نہیں نئی القدر میں نہیں عید کی نماز کے وقت نہیں افطار کے ٹائم پہ نہیں رمضان کے دن میں نہیں رات کو نہیں جمعے کو نہیں کسی وقت میں بھی مجرف کی نجات تیسرا وہ آدمی عورت ہو یا مرد جو بدماشی بدکاری کر کے اور بے گسلا پڑا ہو اس رات حرام کاری کرنے والا مرد عورت اس رات میں محروم رہ جاتا ہے جبکہ ساری دنیا کی بکری ہوئی پھر بھی رہ گئی اور چوتھا وہ آدمی چوتھا وہ آدمی جس جملے میں اختلاف ہے ایک روایت کے الفاظ ہے جس نے چوکیا کتا باندھ رکھا جس نے چوکیا کتا باندھ رکھا ہو ایک روایت میں ہے وہ آدمی جس نے چوکیاں تصویریں رکھی ہوئی ہو اور ایک روایت میں ہے وہ آدمی جو خنزیر رکھتا ہو چار آدمی کچھ رحمتوں بھری رات میں بھی محروم رہ گئے اور اگر اچانک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شب قدر میں جو رمضان کی راتوں میں محروم رہ گیا پھر اس کی نجات ممکن نہیں پھر تو وہ رہ ہی گیا پھر تو وہ مارا ہی گیا پھر تو اس کے لیے تو اس رات میں رمضان میں ان چاروں ایپوں سے بچنا چاہیے ہر آدمی اپنے اندر غور کرے کہ ایسا نہ ہو کوئی ببال کوئی ان میں سے میرے اندر پایا جاتا ہو اور میں محروم رہ جاؤں اللہ نے یعنی آپ کو عمر دی ہے جتنے غریب بیٹھے ہو جتنے امیر بیٹھے ہو کتنی عورتیں سن رہی ہیں مرد سن رہے ہیں میں کہتا ہوں نامعلوم کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے نامعلوم نے سے کس کس کے لیے یہ آخری رات ہے پھر یہ رات نصیب ہوگی کہ نہیں پھر یہ مجلس ختم قرآن کی ملے گی کہ نہیں پھر یہ دعا کا وقت ملے گا کہ نہیں پھر یہ مانگنے کا موقع ملے گا کہ نہیں اس لیے اللہ پاک نے موقع دیا آتا پر میں امرا پالو کون پریشان ہے کون مستر ہے کون کونچڑی کو بنوانے والا کون ہے اللہ کے سوا کسی کی بچڑی بنانے والا کون ہے کسی کی حاجتوں کو پورا کرنے والا اور میری تیری حاجتوں کو خدا کے سوا جانتا کوئی نہیں پوری کر کے ہر نبی ہر پیغمبر ہر رسول ہر ولی ہر اور ہر کتب ابدال ہر چیز اللہ کے دروازے کا محتاج ہے اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیے بغیر تو کوئی ولی بن ہی نہیں سکتا ایک زمانہ تھا کہ بادشاہ بھی تھے لوگ اور ولی بھی تھے بادشاہ بھی تھے اور ولی بھی تھے سلطان ہمایوں کے واقعات میں لکھا بادشاہ وقت ہے ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے بادشاہ گزرا ہے ہندوستان کا کہ پینتیس برس تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی پینتیس برس تک کبھی ایک نہ نہیں جماعت اور موت کیسے آئی شام کو بیٹھا کھانا کھا رہا تھا عشا کی اگان آئی سنی جو نکما ہاتھ میں تھا وہ بھی رکھ دیا اور جو منہ میں تھا وہ بھی ڈھوک دیا کہ میری جماعت نہ چلی جائے اوپر سے پیروں پہ جلدی اترنے لگا اوپر کی پیڑی سے پیر پھکنا نیچے آنے پہ پہلے موت آئی نماز کے لیے دوڑتا ہوا سلطان ہمایوں ہو گیا تھا وہ نماز کے لیے دوڑتے ہوئے مرے ہم خدا جانے کس چیز کے لیے دوڑتے ہوئے مرے سلطان عالمگین کو دیکھو لاکھ الدین محمود کو دیکھو لاکھ الدین بلبند کو دیکھو سلطان صلاح الدین خلفی کو دیکھو کہ ان ہوئے تمہارے پلے کمڑی نہیں کھیلا نہیں دولت نہیں مکان نہیں پھر بھی قرآن کریم کی قدر نہیں کرتے مزدور ہو کر نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے اللہ کے قرآن کی پرواہ نہیں کرتے دین ایمان کی پرواہ نہیں کرتے حدیث میں صاف آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ باپ تمام لوگوں کو فرمائیں گے سجدہ کرو سجدہ کرو سب لوگ سجدے میں پڑیں گے فما فلا أبصارهم ترهقهم ذلة کچھ لوگ ایسے ہوں گے سکیں گے اللہ کا میں ان کی کمر میں لوہا ٹھوک دوں گا سیدھے کھڑے رہ جائیں گے سب لوگ سجدے میں پڑے ہوں گے یہ کھڑے ہوں گے سوال ہوگا یہ کون ہے جواب ملے گا بے نماز ہے اللہ کا دربار لگا ہے پیش کیے جائیں گے امال کے لحاظ سے لوگ کچھ لوگ سور کی شکل دے کر پیش کیے جائیں گے سوال ہوگا یہ کون لوگ سوال ملے گا امت کے بے نماز مرد عورت ہے ان کی شکل خنزیر کی بنا کر عدالت خدا بندی میں پیش کیا گیا اللہ کے دربار میں کچھ لوگ ہاتھ پیر کٹے ہوئے پیش کیے جائیں گے سوال ہوگا یہ کون لوگ ہے جواب ملے گا یہ چگلی کھانے والے لوگ ہیں غیبت کرنے والے لوگ ہیں کچھ لوگوں کو آپ کی سولی پہ چڑھا کر اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا سوال ہوگا یہ کون لوگ ہے جواب ملے گا یہ جاسوسی کرنے والے یہ مخبر لوگ ہیں جو ظالم افسروں کے پاس ناجائز شکایت کر کے اپنے تعلقات کی وجہ سے لوگوں کو بے بےکل پٹوایا کرتے تھے سزائیں دلوایا کرتے تھے اللہ کی عدالت میں فیصلے سے پہلے آپ کی سولی پہ چڑھا کر پیش کیا جائے اور یہ ساری باتیں کبھی تم یوں کہو کہ یوں پکڑا ہے قرآن مجید کی تقدیر ہے ست العزی اللہ بچا عزیز معیل رحمۃ اللہ علیہ کی دو سو برس پہلے کی تفریح ہے اما یا حال کی تفریح اٹھا کر دیکھو کچھ لوگ اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے ان کی زبان اتنی بار لگتی ہوگی کہ اس پر اٹھارہ آدمی کھڑے سوال ہوگا یہ کون لوگ ہیں سوال ملے گا یہ سود کھانے والے لوگ آرام کھانے والے کب خوف آئے گا کب ہم لوگ ڈریں گے پرانے مجید میں لوگ رویں گے پٹکاویں گے تڑپیں گے گدے کی طرح سے ہی گے پانچ سو پانچ سو سال چھوڑ مٹائیں گے الہی مر گئے الہی مر گئے لاکھوں برس گزر گئے پانی کا خطرہ نہ دیکھا الہی پانی پانی پانی پلا آواز آئے گی بچاری بولا ارحلہ فشاربون شرب ایسا گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کو پینے سے یہ نیچے کا ہوش ٹوٹ کر پیروں پہ آ پڑے گا اور اوپر کا ہوش سوٹ کر کمر پہ جا پڑے گا اور اکڑیاں منہ کے بل باہر آ پڑے گی پرانے شریر میں اور آواز آئے گی آگا آگا مجھے تم نے میرے قرآن کی جیسی مہمان کی تھی میں نے تمہاری ایسی مہمان نوازی کر دی تم نے بھی تو میرے قرآن کی ایسی مہمان نے کی جن لوگوں نے دنیا ہی میں کمایا اور دنیا میں یقین کے ساتھ زندگی گزاری اللہ باقی نے ان کو دنیا ہی میں دبا دیا امام ابو حنیفہ تھا کا جو رحمت اللہ آ اتنا بڑا ولی اتنا بڑا امام اتنا بڑا فقیر کہ جس نے چالیس برس تک کشان کے بجو سے فجر کی نماز پڑھی گرمی سردی دکھ درد بیماری اور آپ کو قرآن نقلوں میں پڑھا کرتے تھے جب جہنم کی عید آ جاتی ایک دن ایسا ہی تم ملم بلہم اداب جہنم بلہم اداب اتنے رویا کرتے تھے سارا محلہ رات کو اٹھ کر ترس کھا کے آیا کرتا تھا اتنے رویا کرتے تھے بابا کو کا قرآن پڑھتے تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک میں ایک ختم قرآن کا دن میں کرتے تھے ایک ختم قرآن کا مکمل رات کو کرتے تھے پورے مہینے میں اتنا قرآن ختم کرتے تھے سب قرآن تم نے تو یہ ایک ہی والا مسو مسو مکایا ہے یہی بڑی مشکل سے ختم ہوا ہے ایک ہی کافی ہے اس کو بھی بڑی مشکل سے کبھی تھوکنے چلے گئے کبھی کلی کرنے چلے گئے کبھی پانی پینے چلے گئے شیشم کی عدالت سے کہہ میں کھڑا ہو جاؤں نا پھر میں دیکھوں تو پانی پینے کا جاتا ہے ہائی کورٹ میں تیرا کیس لگا ہوا ہو اور کیس کی سماعت ہو رہی ہو پھر میں دیکھوں تو تھوکنے کیا جاتا ہے اللہ کے قرآن کو بہانے سے چلاتا ہے رمضان کی برکتوں کو یوں ٹھکراتا ہے ادھر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ افطار کے وقت روزہ کھولنے کے وقت جو تو مانگے گا وہی دوں گا جو تو مانگے گا وعدہ ہے اللہ میاں کا اللہ پاک کا وعدہ جو تو مانگے وہی وہ تو ہمارا یہ حال ہے اور پہلا دوں گا اٹھا کے لے لو گلاس ہی کر لے لو اور نمک لیا اور برف تھوڑا ہے اور پالے اور بالٹی رکھے گاؤں گا تو یوں کر کے کر کے ڈولا گھر جاتا ہے اللہ میاں سے کیا مانگا گاؤں گا بالٹی جو کام کی گھڑی ہوگی اسے یوں برباد کرنا تھوڑا مانگنی نہیں ایسی جگہ بیٹھ کے روزہ اسٹار کیا کر جہاں سے سکون بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو مسجد میں روزہ اسٹار نہیں کرتے ہم تو اپنے گھر میں اسٹار کرتے ہیں پھر گھر میں اسٹار کرتا ہے تو پھر نماز میں کہانی رہ جاتی ہے نا کبھی ایک رکاوٹ گئی کبھی دو گئی کبھی ساری گئی پیچھے سے آتا پھر دکار مارتا ہوا او جو کر کے جماعت ہو گئی ہے ایک چیز ملتی ہے رمضان ایک جماعت کی نماز کا خراب رمضان میں پانچ سو نمازوں کے برابر ہوتا ہے ہاں اور نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے ایک جماعت کی نماز کا نماز اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں شہری کھا کے گرد ہو گئے صبح اٹھ کے دیکھا تو سورج پر لیا مال کے گیا ہوا ہے صبح کی نماز اچھا ایک اور تماشا دیکھنا اگر کسی کی آنکھ نہ کھلے نا اور بغیر ساری کے روزہ رکھ لیا گھنے بڑا والی روزہ بھی رکھے گا نا جن میں کئیوں سے پیدا بس جی اللہ نے کھوائے گا روزہ بغیر ساری کا رکھے کھا دیں گے کئیوں کو بتلائے گا اور صبح کی نماز اگر چھوٹ گئے پھر بھی آج میں صبح کی نماز کھا گیا کئی لوگوں کی نماز صبح کی پتا دکھا اسی لیے کہہ رہا ہوں تین دن باقی ہے نہ معلوم کس کو یہ کھڑی ملیں گی اور کس کو نہیں خدا کی قدم صاحب کرام آخری دنوں میں سارے مار مار کر رویا کرتے تھے رمضان چلا جائے گا و برکت ہاتھ سے نکل جائے گی شاید پھر یہ گھڑیاں ملیں گی کہ نہیں یہ راتیں پھر نصیب ہوں گی کہ نہیں یہ ساپتے پھر ملیں گی کہ نہیں منا میرا ان کا بہ ملا لوٹ ملیں گا ولا لٹر دنیا ہی میں مزہ آنے لگ جاتا ہے ان کو ان کی بات کئی لوگ ایسی نماز پڑھتے ہیں مجھے ملے اللہ والے دنیا میں ہے اللہ والے دنیا میں ہے ایسا سجدہ کیا کہ سجدے نہیں جانتے نماز سے عشق ہو جبھی تو جان گئے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں کو عشق تھا حضور کی وفات شریف کے بعد ایک جہاد کی عورت آئی اور کہنے لگی ایسا میں نے سنا ہے کالی کملی والے کا وشال ہو گیا جہاں بہن حضور کی وفات شریف ہو گئی پوچھا کہاں دفن کیا تو اس دوسرے میں چوکٹ کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی وہ کالی کملی والے میں آیا کرتی تھی تیرا دیدار کیا کرتی تھی قرآن کریم سنا کرتی تھی آج کس کو دیکھوں کس سے آتا قرآن سنوں حضور کی چوکٹ پہ دام سے کئی اور ڈال دے دی ڈال دے دی دوست حضور کی سرکار دے اور اکتاب ہو کر کتنا عشق ہوا اور ایک اونٹوں کا چرواہا اونٹ چڑھاتا پھرتا یوں ہی گنگ جو کھترا سب کیا صلی اللہ ہو علیہ وسلم سے نظر پڑ گئی اونٹ کو چھوڑ کر ادھر کو دوڑتا اور کہنے لگا یا خیر من تو فلک بل کون آسم ہوں بتا دن تی دل کا اور زمین کے قلعے اور ریت سے اثر تم کتنے خوش نصیب ہو محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کوٹ میں لیے ہوئے ہو اور تم میرا کا دیدار کر رہے ہو لب سن کے دا قبر وکیل باپ وکیل جو جڑ کر اور میرا میں اپنے آپ کو قربان کر دوں میں جان کو قربان کر دوں میں واری واری ہو جاؤں اس گمبا میں کترا کے مقیب ہے جہاں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر دوسروں کو کھلانا ڈبل ہے اتنا بڑا شیر کہ آپ ہی شیر کا کئی حضور کی چوکٹ پہ کرام سے گرا جان دے دی کئی لوگ قرآن مجید پڑھتے پڑھتے مر گئے کئی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمبھ کے خطرہ پر نظر ڈال کے مر گئے کئی لوگ بیت اللہ کو دیکھتے ہی مر گئے کتنا اچھا ہے وہ مرنا کہ مرنے کے بعد خدا کی زمین روئے ذمہ داری سے کہتا ہوں حدیث میں آتا ہے بازار آدمی جب مر جاتا ہے خدا کی زمین روتی ہے وہ قرآن پڑھنے والا کہاں چلا گیا وہ سر کھٹکے میں رکھ کر آنسو بہانے والا کہاں چلا گیا حدیث میں آتا ہے حضور کا فرمان ہے میرا نہیں فرمایا بازا آدمی ایسا مرتا ہے کہ آسمان کے فرشتے اسے کہاں گیا وہ جس کی نماز آسمانوں پہ آ کرتی جس کا ذکر آسمانوں پہ آ کرتا تھا سلطان چنا سے توبہ کرے باپ باپے سے توبہ کرے شراب بھی شراب سے توبہ کرے رشوت لینے والا سب قدر میں رشوت سے توبہ کرے حرام خور اپنی حرام خوری سے توبہ کرے اگر آج توبہ کرنے کا معاف چند رہ گئی چند گھڑیاں تھوڑا سا وقت رہ ابھی کل رات ممتاز آباد کے دو میاں بیوی اخبار میں پڑا ہوگا بلوال جانے کے لیے رکشا لے کر کے جا رہے ہیں کمار منڈی کے موڑ پہ چکر ہوئی رات میاں بیوی کا کٹھا جلانا پڑا گیا ہر بھارت کا ایک جگہ جلانا رکھا ہوا تھا ایک جگہ مجھے کیا معلوم کہ کل کیا ہو جائے گا ڈرتا نہیں خدا کے قہر سے ڈرتا نہیں دل میں کبھی جگہ دیتا ہی نہیں اور تجھے کیا معلوم اس زمین کے اندر تو بڑے بڑے تھک گئے اسی کو کہتا کیسے کیسے گاڑے موت میں اور کھیل کتنوں کے بگاڑے موت میں تین اتروں کا چاپ تھارے موت میں اترو کد خبروں میں گاڑے موت میں بڑے بڑے حسینوں کو قبر کی مٹی نے کے ختم کر دیا بڑے بڑے بہادروں کے بدل کو مکا دیا بڑی بڑی خوبصورت عورتوں کے چہرے کو مکا دیا بڑے بڑے بادشاہوں کے کو قبر سے کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا چاروں طرف قبرستان ہے چکر لگا کے دیکھو وہ کہاں کھوئے پڑے ہیں جج پڑے ہیں افسر پڑے ہیں ڈاکٹر پڑے ہیں تاجر پڑے ہیں ذمہ دار پڑے ہیں بڑے سے بڑا پڑا ہوا ہے خدا کی قسم آواز مار آواز مار ساری زندگی گزر گئی آج تک ہمیں خدا کے قرآن پر یقین نصیب نہ ہوا جو یقین صحابہ کو تھا ٹکڑے ہو گئے عورتوں کی عورتوں کی آنکھیں نکالتی سیدہ زمیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی لبیلا کا کمڑا اٹھیل دیا گیا سمیا کے چیر کے ٹکڑے کر دیے گئے ان میں سلما کا بچہ چھین کر کابل روک لے گئے تڑپتی رہ گئی ابو بکیا کی پتھریاں توڑ دی برال کی زبان باہر رکھی ہوئی تھی سینے میں پتھر تھا کتنے مار کر یہ خیر و برکت والی مجلس اور خیر و برکت والی رات سلاطل تقریب پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا میں تجھے ایسی نماز بتلاؤں اگر تو ایک مرتبہ دن میں پڑھ لے تو تیرے سارے گنا ہو جائے فرمایا اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھ لے اگر ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھ دے اگر مہینے میں نہ ہو سکے تو سال سال میں پڑھ دے اگر سال میں نہ ہو سکے تو عمر میں پڑھ دے رات تصویر کی نماز کے بارے میں فرمایا اس کے پچھلے سبھی گنا سارے معاف ہو جائے لیکن ہمیں توفیق میں پھنسے ہوئے ہیں جی وقت نہیں ملتا جی فرصت نہیں ملتی ٹیلی جی۔ ویژن دیکھنے کا بڑا وقت مل جاتا ہے پی سی آر کی بدماشی دیکھنے کے لیے تو بڑا ٹائم مل جاتا ہے فلم کھیل تماشا کر اور چار آدمیوں میں بیٹھ کر سب سے مارنے کا بڑا وقت مل جاتا ہے تو رمضان میں مبارک ہے سب قدر کی رات ہے اللہ باد نے فرمایا کہ میں خود تمہیں دینے آیا ہوں لینے والوں پھیلاؤ اور مانگنے والوں دامن پھیلاؤ وہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگوں اور پریشان ہاں لوگوں آؤ میرے سامنے چک جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا تجھے تھا مختصر کا میرا آپ حضرات کو پیغام شاید آئندہ سال میری آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو ہم میں سے کون مرتا ہے کون پیتا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کو توفیق عطا فرمائے آپ کو دعوانا الحمد للہ رب العالمین توجہ کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں ہر شخص توجہ کے ساتھ کہتے ہیں وتخزننا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند تعالى الدرجات وتبلغنا بها الغابات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين انت ولينا في الدنيا والاخرة تبدنا مسلما والهدنا بالصابرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبلتها ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا غفور فاعف عنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المشركين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اللهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين آباء الدين إنا إنا نجعلك في ظهورهم ونعوذ بك من شرورهم نسألك العفو والعافية والمعافاة بالدين والدنيا والآخرة اللہ آلام بل مسلنی جا میم آدھا بلا دام جا پڑا مارما آج کے موت تمہارا مو تم آ کر بنکرا سرداری ماں رواں دادران کا بھی اور شہروں میں نقیب روانہ کر دیجیے